شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کو راہ راست دکھاتا ہے اور جس میں ہدایت کے لیے اور حق و باطل کے درمیان تفریق کرنے کے لیے نشانیاں ہیں پس جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے اور جو کوئی مریض ہو یا سفر میں تو اتنے دن گن کر بعد میں روزے رکھ لے اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے تمہارے لیے تنگی کو اللہ پسند نہیں کرتا اور تاکہ تم روزے کی گنتی پوری کر لو اور روزے پوری کر لینے کی توفیق و ہدایت پر تکبیر کہو اور اللہ کا شکر ادا کرو ماہ رمضان کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا جو دین حق کو کھول کھول کر پیش کرتا ہے اور حق و باطل اور ہدایت و گمراہی کو بیان کرتا ہے نیک بختوں اور بدبختوں کی نشانیاں اور پھر ان کے انجام بیان کرتا ہے حافظ ابن کثیر نے مسند احمد کی ایک روایت نقل کی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام آسمانی کتابیں انبیاء اکرام پر اسی مہینے میں نازل ہوئی تھیں صحائف ابراہیمی تورات زبور اور انجیل وغیرہ کتابیں انبیاء پر بیک وقت اتری تھیں اور قرآن کریم ماہ رمضان کی للت القدر میں آسمان دنیا میں بیت العزت تک بیک وقت اترا اس کے بعد وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیئیس سال کی مدت میں حالات کے تقاضے کے مطابق جستہ جستہ اترتا رہا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مختلف طریقوں سے ایسا ہی مروی ہے بس جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے اور جو کوئی مریض ہو یا سفر میں تو اتنے دن گن کر بعد میں روزے رکھ لے اسی کے بعد رمضان کے روزے فرض ہو گئے اور سابق حکم منسوخ ہو گیا اور ہر صحت مند آدمی کے لیے جو ماہ رمضان میں اپنے شہر میں ہو روزے رکھنا ضروری ہو گیا اب کسی صحت مند آدمی کے لیے جائز نہیں کہ رمضان میں افطار کرے اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے اور چونکہ مریض اور مسافر کے بارے میں حکم سابق اسی طرح باقی رہا اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کا اعادہ کیا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا مریض اور مسافر جتنے دن روزے نہیں رکھیں گے اتنے دن کے روزے صحت مند ہونے اور سفر ختم ہو جانے کے بعد رکھ لیں گے اللہ کی طرف سے بندوں کو یہ سہولت دی گئی ہے اور قضا کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ رمضان کے فرض روزے پورے ہو جائیں اور روزے پوری کر لینے کی توفیق و ہدایت پر تکبیر کہو اور اللہ کا شکر ادا کرو ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت اللہ تعالیٰ کا بندوں پر انعام ہے اور جب اللہ کی توفیق سے انہوں نے روزے بحسن خوبی پورے کر لیے تو انہیں اب حکم دیا گیا کہ بطور شکر اللہ کو یاد کریں اور تکبیر کہیں اسی آیت کے پیش نظر بہت سے علماء نے عید الفطر میں تکبیر کہنے کو مشروع قرار دیا ہے امام داود ظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے واجب کہا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں بآواز بلند تکبیر کہتے ہوئے عیدگاہ جاتے تھے اور امام کے آنے تک کہتے رہتے تھے دار قطنی نے ایک سند سے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے فوائد نمبر ایک حالت سفر میں روزہ رکھنا اور افطار کرنا دونوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے صحیحین میں ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت گرمی کے زمانے میں ماہ رمضان میں ایک سفر پر روانہ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن رواحہ کے علاوہ ہم میں سے کسی نے بھی روزہ نہیں رکھا امام بخاری نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں مدینہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو روزے سے تھے جب اسفان پہنچے تو پانی مانگا اور اسے دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھایا تاکہ لوگ اسے دیکھ لیں پھر روزہ توڑ دیا یہاں تک کہ مکہ پہنچ گئے اسی حدیث کے پیش نظر ابن عباس رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ بھی رکھا اور افطار بھی کیا اس لیے جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے افطار کرے متفق علیہ نمبر دو بعض لوگوں کے نزدیک سفر میں روزہ رکھنا افضل ہے اور بعض کے نزدیک افطار لیکن صحیح ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی حکم مطلق نہیں ہے اگر سفر ایسا ہے جس میں کوئی پریشانی نہیں ہے اور نہ ہی دشمن کا مقابلہ ہے تو روزہ رکھنا افضل ہوگا اور اگر روزہ رکھنے سے پریشانی لاحق ہوتی ہے تو افطار افضل ہوگا اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرتے ہوئے اپنے لیے افطار کو مکروح سمجھتا ہے تو اس پر روزہ رکھنا حرام ہو جائے گا جیسا کہ امام احمد نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ جس نے اللہ کی رخصت یعنی چھوٹ کو قبول نہیں کیا اس پر جبل عرفہ کے برابر گناہ لاد دیا جائے گا نمبر تین جمہور اہل علم کے نزدیک چھوٹے ہوئے روزے کا ایک ساتھ رکھنا ضروری نہیں ہے تسلسل کی پابندی صرف رمضان میں لازم ہے